عمر بن دینار سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھی تھی انہوں نے کہا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ بیان کرتے تھے کہ آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھی تھی البتہ اس کے مختلف کونوں میں تکبیر کہی اللہ کی بڑائی بیان کی تھی حدیث نمبر چودہ سو ساٹھ مسند احمد